انقلاب بالقرآن اور اس کے تقاضے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے من کر حرفم من کتاب اللہ فل بھی حسنتوں و الحسن بعشر امثالها لا اقول الف فالحہ میم حرف و الف حرف ولام و میم حرف جس نے اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی ہے اور ایک نیکی کا اجر دس نیکیوں کا ہوتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے الف لام اور میم ہر ایک علیحدہ علیحدہ حرف ہیں یہ ترتی مزی کی حدیث ہے جسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت ہے اس حدیث سے یہ غلط مفہوم لیا گیا ہے کہ تلاوت بلا سوچے سمجھے کی جائے اور اس پر عمل نہ کیا جائے تب بھی اجر و ثواب ملتا ہے جس طرح قرآن مجید کی آیت آیات ایک دوسرے کی توضیع و تشریح کرتی ہیں اسی طرح حدیث کی وضاحت قرآن آیات اور دیگر احادیث سے ہوتی ہے قرآن مجید نے تو تدبر پر زور دیا ہے افلا یتدبرون القرآن علا قلوب اقفالها سورہ محمد کی چوبیسویں آیت کیا ان لوگوں نے قرآن پر غور نہیں کیا یا ان کے دلوں پر کفل چڑھے ہوئے ہیں احادیث میں بھی قرات اور عمل دونوں کو یکجا بیان کیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فیہ فیہ البس ولدا تاجا یوم القیامہ جس نے قرآن پڑھا اور جو کچھ قرآن میں ہے اس پر عمل کیا اس کے ماں باپ کو قیامت کے دن ایک تاج پہنایا جائے گا احمد اور ابو کی حدیث ہے اگر قرآن اگر قرآن خوانی کا واحد مقصد حصول اجر ثواب ہے تو پھر اور بہت سے ایسے اور ادب و وظائف اور کلمات ہیں جنہیں پڑھ کر ہم کہیں زیادہ مقدار میں ثواب کما سکتے ہیں مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو بازار میں جائے اور یہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيد الخير وهو على كل شيء قدير تو اسے دس لاکھ نیکیاں نیکیاں ملیں گی اور اس کے دس لاکھ گناہ مٹا دیے جائیں گے اور اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا ان سطور کا مقصد قرآن مجید کی قرآت پر ملنے والے اجر و ثواب کی شان کم کرنا نہیں بلکہ یہ ہے کہ مسلمان قرآن حکیم کے بارے میں اپنا عملی رویہ تبدیل کریں قرآن مجید کی حقیقی قدر و قیمت اور برکت اس کے معنی میں مضمر ہے لفظ تو معنی کے ادراک کا محض ایک ذریعہ ہوا کرتا ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ جس نے ایک حرف پڑھا اس کے لیے دس نے کیا ہے کا ہدف اجر و ثواب بتا کر امت مسلمہ کو قرآن سے جڑے رہنے کی ترغیب دینا ہے اس ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ مسلمان کسی جگہ بیٹھ کر محض الفاظ پڑھ ڈالے اور مفہوم و مطلب نہ سمجھے اگر کسی طالب علم کا باپ اسے یہ کہتا ہے کہ بیٹا پڑھو تو اس کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ یہ بیٹا محض الفاظ پڑھ لے اور سبق نہ سمجھے اگر ہم نزل قرآن کے اعلیٰ مقصد کو سامنے رکھیں اور پھر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کو اس کے ساتھ مربوط کریں تو یہ بات سامنے آئے گی کہ ثواب بتا کر ترغیب دینے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان قرآن کو ہمیشہ پڑھتے رہیں اس قرآن سے ہدایت پائیں اور اپنے تمام اخلاقی روحانی امراض سے شفا حاصل کریں قرآن خطاب کے معنی و مقصود کو سمجھے بغیر اس کا ثواب کی خاطر پڑھ لینا بہت کم پر قناعت کر لینا ہے اصل مقصود تو عمل ہے اور عمل کی نوبت تو سمجھنے کے بعد آیا کرتی ہے ایک خدا ترس خاتون نے ایک بچی کو اپنے گھر میں رکھا یہ بچی غریب ماں باپ کی تھی جو اس کے اخراجات پورے کرنے سے قاصر تھے اس خاتون نے بچی کو اپنے گھر میں ہر طرح سے آرام سے رکھا گھر میں خدمت کے لیے خادمہ پہلے سے موجود تھیں بچی کو پوشاک خوراک اور تعلیم سبھی سہولتیں میسر تھیں وہ لکھ پڑ گئیں بڑی ہو گئی تو خاتون نے پہلی خادمہ کو فارغ کر دیا اور صبح سویرے نئی خادمہ کو سب کام ایک کاغذ پر لکھ کر دے دیے بچوں کو نہلانا کپڑے دھونا استری کرنا گھر کی صفائی ستھرائی اور کھانا پکانا وغیرہ امیر عورت کا یہ کاغذ دیکھ کر کے مطمئن ہو گئی جب وہ دوپہر کے وقت گھر واپس آئی تو دیکھا کہ نئی نوکرانی نے کوئی کام بھی نہیں کیا بلا کر پوچھا تو جواب ملا کہ میں نے آپ کی تحریر کو بڑے احترام سے چوما ہے اور اسے بار بار پڑھتی رہی ہوں حتیٰ کہ یہ تحریر مجھے زبانی یاد ہو چکی ہے یہ جواب سن کر امیر خاتون کا کیا رد عمل ہوگا کیا اس پر کیا اس پر پروردہ نوکرانی کو تنخواہ پوشاک خوراک اور رہائش مہیا کرے گی یا ناراض ہو کر اسے گھر سے باہر نکال دے گی کیا ہم مسلمانوں کا قرآن مجید کے ساتھ طرز عمل اس نوکرانی جیسا نہیں ہے ہم قرآن آیات پڑھنے کو کافی سمجھتے ہیں اور عمل نہیں کرتے کیا اس صورت میں ہم اللہ تعالیٰ کے انعامات کے مستحق قرار پا سکتے ہیں قرآن مجید تو آیات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی تلقین کرتا ہے فرمایا ہے کتاب مبارکبرو الیک مبارکا لیدبروا ذک کر ولیتذکر اولو الالباب اول سواد کی انتیسویں آیت ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن القاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تین دن سے کم میں قرآن مجید ختم نہ کرو اپنے اس ارشاد کی علت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ تین دنوں سے کم میں قرآن شریف پڑھنے والا اسے نہ سمجھ سکے گا ہم میں سے ہر شخص جس کلام کو سنتا یا پڑھتا ہے اسے سمجھنے کی بھی کوشش کرتا ہے سوال یہ ہے کہ ہم اس قاعدے کا اطلاق قرآن حکیم پر کیوں نہیں کرتے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ معلوم ہے کہ ہر کلام کے معنی کو سمجھنا ہی اس کا مقصود ہوا کرتا ہے محض اس کے الفاظ پڑھنا مطلوب نہیں ہوا کرتا بس قرآن اس بات کا زیادہ حقدار ہے اور اس لائق ہے کہ اسے سمجھا جائے اصول تفسیر ابن تیمیہ صفحہ نمبر پچہتر الاستاذ حسن الحدیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تلاوت میں انسان کی قرآت کی مقدار کا اعتبار نہیں ہے اصل اعتبار تو اس کے سمجھنے کی مقدار کا ہے قرآن مجید معنی سے مجرد ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر محض برکت نازل نہیں ہوا بلکہ قرآن کی برکت اس پر عمل کرنے میں اور اسے زندگی کا دستور بنانے میں ہے قرآن چلنے والوں کے لیے راہیں روشن کرتا ہے لہٰذا ہمارا فرض ہے کہ جب ہم قرآن مجید پڑھیں تو تلاوت سے ہمارا مقصد ان معنی کو جاننا ہو جو مراد ہیں اس کے لیے قرآن آیات میں تدبر کرنا ہوگا انہیں سمجھنا ہوگا اور ان پر عمل کرنا ہوگا قرآن کریم کی آیت افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا سورہ نساء کی ایٹی ٹو آیات ہے کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت کچھ اختلاف پایا جاتا اس کی تفسیر میں علامہ قرطبی فرما لکھتے ہیں یہ آیت قرآن میں تدبر کرنے کے واجب ہونے پر دلالت کرتی ہے تاکہ قرآن کے معنی معلوم ہو سکے تدبری قرآن اگرچہ پڑھنے اور سننے والے پر واجب ہے مگر یہ خود غایت نہیں ہے بلکہ یہ تدبر تو قرآن کریم کے عظیم معجزاتی عمل کے لیے ایک ذریعہ ہے